اللہ فرمائے گا تم تھوڑی مدت سے زیادہ نہیں رہے کیا خوب ہوتا اگر یہ بات تم نے اس وقت سمجھ لی ہوتی